سبق نمبر اکتالیس رد کے بقیہ دو قاعدے اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کا نور نصیب فرمائیں میراث زیادہ ہو اور ورثہ کم اور ورثہ سارے زویل فروز ہوں اسبا کوئی نہ ہو تو بچی ہوئی میراث انہی زویل فروز میں تقسیم ہو جائے گی تقسیم کا پہلا قاعدہ ہم نے پڑھ لیا اب باقی قواعد ملاحظہ فرمائیے قاعدہ نمبر دو اگر برسا میں خامند یا بیوی موجود نہ ہوں اور باقی برسا ایک جنس یعنی ایک قسم کے نہ ہوں تو پہلے حسب ضابطہ ان میں میراث تقسیم کریں گے پھر ان کے حصے شمار کریں گے اور ان کو جمع کر کے جو مجموعہ بنے گا ساری میراث دوبارہ اس مجموعہ سے تقسیم کریں گے مثلا ایک شخص کا انتقال ہوا اس کے برسا میں صرف اس کی والدہ اور دو ماں شریک بھائی ہیں قانون کے مطابق یہاں والدہ کا حصہ سدس یعنی چھٹا ہے اور دو ماں شریک بھائیوں کا حصہ سلس یعنی تیسرا حصہ ہے جب سدس اور سلس آ جائیں تو مسئلہ چھ سے حل ہوتا ہے چھ کا چھٹا حصہ ایک بنتا ہے وہ ماں کو دے دیا اور چھ کا ثلث یعنی تیسرا حصہ دو بنتا ہے وہ دو بھائیوں کو دے دیا اب کافی ساری میراث بچ گئی چنانچہ دوبارہ تقسیم کریں گے ماں کا حصہ ایک تھا بھائیوں کے دو حصے تھے ان کو جمع کریں ایک اور دو کو جمع کیا تو تین حصے بنے اب ساری میراث تین سے تقسیم ہوگی تین میں سے ایک حصہ ماں کو اور دو حصے بھائیوں کو دے دیں گے یعنی پہلے کل میراث مثلا تیس ہزار کے ہم نے چھ حصے بنائے تھے ان میں سے پانچ ہزار ماں کو اور دس ہزار ماں شریک بھائیوں کو دیا تھا مگر اب اس تیس ہزار کے کل تین حصے بنائیں گے دس ہزار ماں کو اور بیس ہزار ماں شریک بھائیوں کو مل جائے گا قاعدہ نمبر تین اگر ورثاء میں خامند یا بیوی بھی موجود ہیں اور کچھ زویل فروز اور بھی ہوں میراث زیادہ اور براسا کم پڑ رہے ہوں تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ میراث میں سے پہلے خامند یا بیوی کا حصہ نکال لیں گے پھر باقی میراث دیگر زویل فروز میں ان دو قاعدوں سے تقسیم کریں گے جو ہم نے پڑھ لیے ہیں قاعدہ نمبر ایک کی مثال ایک عورت کا انتقال ہوا ورسا میں خاوند اور چھ بیٹیاں ہیں خاوند کا حصہ ربو یعنی چوتھا بنتا ہے بیٹیوں کا حصہ دو تہائی بنتا ہے کچھ میراث بچ جاتی ہے اب طریقہ یہ ہے کہ چار سے مسئلہ بنا کر چوتھا حصہ خاوند کو دے دیں گے اور باقی مال کے چھ حصے بنا کر چھ بیٹیوں کو ایک ایک حصہ دے دیں گے قاعدہ نمبر دو کی مثال ایک شخص کا انتقال ہوا اس کے ورسا میں بیوی بیٹی اور ماں موجود ہیں بیوی کا حصہ سمن یعنی آٹھواں ہے بیٹی کا نصف یعنی آدھا اور ماں کا سدس یعنی چھٹا ہے یہ حصے دے کر میراث بچ رہی ہے مثلا کل میراث تیس ہزار تھی بیٹی کو آدھی یعنی پندرہ ہزار مل گئی ماں کو سدس یعنی پانچ ہزار اور بیوی کو سمن یعنی تین ہزار سات سو پچاس روپے ملے اب اس تقسیم کے بعد بھی میراث میں چھ ہزار دو سو پچاس روپے موجود ہیں چنانچہ اب رد ہوگا یعنی ضوی الفروز کو مزید میراث ملے گی قاعدہ یہ ہے کہ پہلے ساری میراث کو بیوی کے حصے یعنی سمن آٹھ سے تقسیم کریں گے آٹھ حصے بنا کر آٹھواں یعنی ایک حصہ بیوی کو دے دیں گے باقی میراث بیٹی اور ماں میں اسی قاعدے سے تقسیم ہوگی جو ہم نے پڑھ لیا ہے کہ بیٹی کا حصہ نصف ہے ماں کا سدس تو مسئلہ چھ سے بنے گا چھ میں سے نصف یعنی تین حصے بیٹی کو اور ایک حصہ ماں کو مل جائے گا اب ماں اور بیٹی کے حصے شمار کر کے جمع کریں گے تین اور ایک جمع چار ہوئے تو ساری میراث کے چار حصے کریں گے تین حصے بیٹی کو اور ایک حصہ ماں کو مل جائے گا